ہاتھی اور چینٹی یہ کہانی ایک ہاتھی اور ایک چینٹی کی ہے ایک بار جنگل میں ان کا مزاق اڑاتا ایک دن جب وہ جنگل سے گزر رہا تھا اس نے ایک کو دیکھا جو درخت پر بیٹھا تھا <laughs> تم وہاں کیا کر رہے ہو کیا تمہیں دکھنے لگا کہ ہم یہاں سے گزر رہے ہیں میں اس جنگل کا سب سے طاقتور جانور ہوں چلو مجھے ادب سے سجدہ کرو کیا میں کیوں تمہیں سجدہ کروں کیا کیا تم نہیں جانتے کہ میں کون ہوں میں تمہیں سکھاؤں گا کہ میری عزت کیسے کی جاتی ہے توتے نے ہاتھی کو سجدہ نہیں کیا غصے میں ہاتھی نے پورا درخت ہلا دیا اور اسے اکھاڑ پھینکا اب وہ توتا اس درخت پر بیٹھ نہیں سکتا تھا وہ اڑ گیا جاؤ <laughs> جاؤ اڑ دیکھا تم نے میں کیا کر سکتا ہوں میرے سامنے تم سب کمزور ہو <laughs> گھمنڈی ہاتھی پھر وہاں سے چلا گیا ہمیشہ کی طرح وہ دریا پر گیا پانی پینے کو بس اس دریا کے کنارے پر چینٹی رہتی تھی ایک چھوٹی سی چینٹیوں کے بل میں ہر روز چینٹی اپنا کھانا اکٹھا کرتی اور ہر روز ہاتھی اسے پریشان کرتا آج کا دن جدا نہیں تھا جب ہاتھی پانی پی رہا تھا تب اس نے چینٹی کو دیکھا سنو چیٹی تم کہاں لے جا رہی ہو یہ کھانا مجھے یہ واپس اپنے گھر لے جانا ہے جلدی بارش شروع ہو جائے گی مجھے تیار رہنا ہوگا اور کھانا جمع کرنا ہوگا <laughs> اچھا ہاتھی نے پھر اپنی بڑی سونڈ میں بہت سا پانی جمع کیا اور چینٹی پر چھڑک دیا پانی نے اس کا کھانا برباد کر دیا اور اب وہ چینٹی پوری طرح بھیگ گئی تھی <laughs> لو جتنا چاہے ہنس لو ایک دن میں تمہیں سبق سکھا کر ہی رہوں گی او میں تو ڈر گیا تو مجھے سبق سکھائے گی چھوٹی سی چیٹی میں تو تمہیں اپنے پیروں تلے کچل دوں گا دفع ہو جاؤ یہاں سے کو ہاتھی اور اس کے گھمنڈ پر بہت غصہ آیا اس نے قسم کھائی کہ وہ جلدی ہی اسے سبق سکھائے گی مجھے اس ہاتھی کا کچھ کرنا ہوگا وہ اس طرح سب کو پریشان نہیں کر سکتا اگلے دن جیسے ہی چینٹی باہر نکلی اور کھانا اکٹھا کرنے لگی اس نے دیکھا کہ ہاتھی سو رہا تھا اسے فوراً ہی ایک تجبیج سوجھی وہ خاموشی سے اس کے نزدیک گئی اور اس کی سونڈ میں گھس گئی ایک بار اندر آ جانے پر وہ اسے کاٹنے لگی وہ ہاتھی کو کاٹتی رہی جب تک کہ وہ جاگ نہیں گیا اور وہ درد میں چلانے لگا آہ! آہ! کون ہے میری سونڈ میں کون ہے باہر نکلو مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے آہ! آہ! آہ! چینٹی نے اس کا چلانا سنا پھر بھی وہ کاٹتی رہی باہر نہیں آئی اب ہاتھی کو بہت درد ہو رہا تھا وہ رونے لگا مہربانی کر کے میری مدد کرو مہربانی کرو کون ہے وہاں باہر نکلو چینٹی نے ہاتھی کا رونا سنا اور اس کی سونڈ سے باہر آ گئی ہاتھی اس ادنا چینٹی کو دیکھ کر سکتے میں آ گیا وہ اتنا خوف زدہ تھا کہ چینٹی کہیں اسے پھر نہ کاٹے اس لیے اس نے گھٹنے ٹیکے اور وہ معافی مانگنے لگا میں پھر کبھی تمہیں پریشان نہیں کروں گا ہاتھی اپنی غلطی سمجھ گیا وہ وہاں سے چلا گیا اس دن کے بعد اس نے پھر کبھی کسی کو نہیں ستایا اب تم سمجھی کوئی بھی بڑا یا چھوٹا نہیں ہوتا سب قابل ہوتے ہیں اپنے ہنر پر گھمنڈ مت کرو اس کا استعمال دوسروں کی خدمت کے لیے کرو تو بچوں ہم نے کیا سیکھا کوئی بھی بڑا یا چھوٹا نہیں ہوتا ہم سب قابل ہیں اور ہم سب کے اپنے اپنے ہنر ہیں ہمیشہ یہ یاد رکھو کہ چیٹی کی طرح چھوٹا بھی ہاتھی کو سبق سکھا سکتا ہے ہاں پری ہم سمجھ گئے میں نے تمہیں کئی بار دیکھا ہے تم چنٹو کو بے حد ستاتے ہو کیوں کی وہ پانی سے ڈرتا ہے مجھے معاف کر دو ہم کبھی بھی اسے پریشان نہیں کریں گے اصل میں ہم سب اس کی مدد کریں گے تاکہ وہ اپنے خوف کا مقابلہ کر سکے بہت اچھے مجھے تم سب پر بہت ناز ہے